الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی مجلس میں باب نو تک آ کر ہم رک گئے تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ کتاب و سنت کا علم یہ اصل علم ہے اور یہی وہ علم ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے لہذا طالب علم کو اس علم میں مشغول ہونا چاہیے اور سارے علوم میں سب سے افضل اور اہم علم یہی ہے اس تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے زمانے میں جو قرہ ہوا کرتے تھے جو قرآن و سنت کے ماہرین تھے یہ بھی لوگوں کو کتاب و سنت ہی کا علم سکھاتے تھے اور مختلف علاقوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجتے تھے ان کا یہی وظیفہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور یہ چیز اتنی معروف تھی کہ آنے والے اسی علم کا مطالبہ آپ سے کرتے تھے لہذا ایک طالب علم کو نفع بخش علم میں مشغول ہونا چاہیے اور ایسے علم سے دور رہنا چاہیے جس میں فائدہ نہیں بلکہ ایسے علم سے اور بھی دور رہنا چاہیے جس میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے آپ فرماتے آپ نے حکم دیا صلی اللہ علم علم باللہ من لا ينفع اللہ سے نفع بخش علم مانگو ایسا علم مانگو جو فائدہ مند ہو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا علم جس میں فائدہ نہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ نقصان والا علم بلکہ ایسا علم جس میں انسان کے دین یا دنیا کا فائدہ نہ ہو ایسے علم سے بھی بچنا چاہیے اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ من حسن اسلام المر کی ترک ہو مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے جو اس کے لیے لایانی یعنی جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو ایسی چیزیں جو انسان کے مقصد حیات سے متعلق نہ ہوں ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے نہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے آپ فرماتے اللہ علم نفع میں دے تو خود آپ نے یہ دعا کی اور مسلمانوں کو بھی آپ اس دعا کی تلقین کرتے جس سے اس معاملے کی اس معاملے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ایسی خطرناک ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ کہیں انسان ایسے علم میں مشغول نہ ہو جو فائدہ مند نہ ہو جو نہ صرف انسان کا وقت کھا جاتا ہے اس کی زندگی کھا جاتا ہے بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بھی نگل جاتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو فضولیات میں مشغول ہونے کی وجہ سے زندگی کی اہم ترین چیزیں نہیں کر پاتے اور ان کی صلاحیتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں تو ایک انسان کا فضول چیزوں میں مشغول ہونا اسے ضروری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں آپ تلاوت کرتے ہیں وقت نہیں ملتا دینی کتابیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی پڑھتے نہیں آپ دھول جم رہی ہے ٹائم نہیں ملتا ہے وہی آدمی جس کو ٹائم نہیں ملتا ہے اس کو میسجز چیک کرنے کے لیے برابر ٹائم ملتا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں ٹائم ملتا ہے بہت ساری چیزوں میں ٹائم ملتا ہے تو ٹائم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ آدمی کا غلط انتخاب ہوتا ہے جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا we all have time but we have different priorities ہم سب کے پاس وقت ہے لیکن ہماری ترجیحات الگ ہیں بھائی کون آدمی ہے جو کہے کہ آج اللہ نے مجھ کو تیئیس ہی گھنٹے دے دیے کوئی ہے ایسا سب کو چوبیس گھنٹے ملتے ہیں اب وہ استعمال کیسے کر رہا ہے اس کی مرضی سے وہ استعمال کر رہا ہے تو تو چنتا کیا ہے تلاوت چنتا ہے یا واٹس ایپ چنتا ہے تیرا انتخاب ہے تو نے واٹس ایپ چنا اس لیے تجھ کو تلاوت کے لیے وقت نہیں ملا تو تیرا انتخاب ہے وقت کی کمی نہیں ہے تیرے انتخاب کی غلطی ہے تیری ترجیحات الگ ہیں تو نے اس کو راج قرار دیا یہ زیادہ ضروری ہے وہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے تو لہذا انسان جب غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ضروری چیزیں کرنے سے محروم ہو جاتا ہے بدقسمتی تو یہ ہے کہ انسان کو بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی ضروری کیا اور غیر ضروری کیا ہے یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو معلوم ہو کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے کیا مفید ہے کیا مضر ہے اور پھر اس بات کی توفیق ملے کہ دونوں میں سے انتخاب میں وہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اللہ اعوذ من علم لا ينفع اے اللہ مجھے بچا لے ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے قرآن کا علم چھوڑ کے حدیث کا علم چھوڑ کے انسان ناول پڑھنے میں لگ جائے انسان جادو سیکھنے میں لگے جادوگر کیا کیا کرتے ہیں یا انسان ایسی چیزوں کا علم حاصل کرے منطق میں پڑ جائے فلسفہ سیکھے فلاسفی کیا ہے ہسٹری آف فلاسفی پڑھے جبکہ اس کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے نہ اس کی زندگی میں اس کا کوئی مطلب ہے ایسی چیزیں جو اس کی زندگی سے جڑی نہیں ہیں امیزون میں کون کون سے جنگلات ہیں وہاں کیا جانور پائے جاتے ہیں ڈسکوری صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے جبکہ قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے اس کو تہارت اور نماز نہیں معلوم تو یہ وقت ضائع کر رہا ہے ہاں کوئی آدمی ہے جو کسی اسکول کا ٹیچر ہو اس کو پڑھانے کی ضرورت ہو یا کوئی آدمی ریسرچر ہو اور وہ کریں سمجھ میں آتا ہے لیکن تیرا کوئی لینا دینا نہیں وہاں کے بندروں کو دیکھ کے تو کیا بنے گا تو کیا چاہتا ہے انسان ہو کر تو واقعی جو علم تجھ کو ضروری ہے جو تجھ کو واقعی حقیقی معنوں میں انسان بناتا ہے وہ علم تیرے پاس نہیں ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ کتنے قسم کے بندر دنیا میں پائے جاتے ہیں کتنی قسم کے چوہے دنیا میں ہیں اس پہ وقت ضائع کرتا ہے جبکہ اس کا کہیں استعمال نہیں ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں یا بائبل پڑھ رہا ہے گیتا پڑھ رہا ہے یا ویداس پڑھ رہا ہے اکثر اوقات اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہونا شہرت کے راستوں میں سے بھی ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا نہیں ہو کے تمہارا جانتا ہوں میں مسلمان ہوں کہ تمہاری کتابوں کے بارے میں علم مجھ کو کیونکہ وہاں وہ فیم ملے گا قرآن سنت کا علم جاننے میں تو بھیڑ میں کا ایک آدمی ہو جائے گا یہاں تو بہت لوگ جانتے ہیں کیا ہوا تو نے, کون سا بڑا تیر مار لیا جو قرآن و سنت کے بارے میں تو جان رہا ہے بخاری مسلم ابودا تیر مدی نصیب نماز اب کوئی بڑی بات نہیں سب کو معلوم ہوتا ہے ہاں لیکن تو پران پران پران بول رہا ہے کچھ تو بات الگ ہے تالیاں بجیں گی فوٹو آئے گا فیس بک پہ وائرل ہوگا تو بعض اوقات آدمی شہرت کے لیے غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے بلکہ مزید چیزوں میں بھی علم صحیح حاصل کریں کتاب و سنت کے لیے وقت نکالیں اور دین مجالس میں آئیں اس لیے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ڈیبیٹ کی مجلس میں آدمی جائے گا دیکھے گا وہ ڈیبیٹ لیکن کوئی خطاب عالم کا ہے جو کتاب و سنت کی بنیاد پر خطاب ہے وہ سننے کو وہ دل نہیں کرتا لیکن ڈیبیٹ سننے کے لیے دل کرتا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب کیا ہے جبکہ اس کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس ڈیبیٹ سے اس کے دل میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان ضروری چیزوں کو چھوڑ کے غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے اور اس میں اس کا نقصان ہے بلکہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے یہ چیز اور بڑھ گئی ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہے یعنی ایک ہے کہ آدمی تلاش کرے کوئی چیز اور ڈھونڈے ایک ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے اسی میں آدمی لگا رہے ایک ایک دو دو گھنٹے آدمی کی نکل جاتے ہیں ایک کے پیچھے ایک اسکرول کرتا ہوا فیس بک پہ یو ٹیوب پہ سجیشن دیکھتا رہتا ہے کبھی اس کا خطاب کبھی اس کا کبھی سیاسی چیز کبھی ایجوکیشن کبھی ناچ گانا کبھی کچھ اور کسی فلم اسٹار کے بارے میں کوئی کیس چل رہا ہو اس میں پڑا ہوا ہے ڈیلی اپ ڈیٹس ہاں کون سا نیا فیشن آ رہا ہے کسی کا لاگ ہے وہ ڈیلی کیا کر رہا ہے وہ بچوں کو پال رہے ہیں آج بچوں نے کیا کیا کل بچوں نے کیا کیا آج بیمار ہے گڈو ہمارا تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہر ڈیٹیل اس کی دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پلا یعنی آدمی کے بارے میں سب معلوم ہے صبح شام برابر اس کے اپڈیٹس آتے ہیں سبسکرائب بھی کر کے رکھا ہے اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھ دکھ اور کہاں گیا اور کہاں کیا آج کس سے ملاقات ہوئی سب اس کے پاس ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو معلوم نہیں صحابہ کے بارے میں اس کو معلوم نہیں یہ وقت ضائع کر رہا ہے بلکہ یہ وقت نہیں ضائع کر رہا یہ زندگی ضائع کر رہا ہے کیونکہ زندگی وقت کے مجموعے کا نام ہے اگر آپ ایک منٹ ضائع کر رہے ہیں تو آپ نے زندگی کا ایک حصہ ضائع کیا ہے واپس نہیں ملنے والی زندگی نہ وہ منٹ واپس ملنے والا ہے آپ پوری دنیا کھنگال لو آپ کو واپس وہ منٹ نہیں ملے گا جو چلا گیا تو جس انسان کو زندگی کی قدر ہوتی ہے اس کی کوششوں میں انتخاب صحیح ہوتا ہے پیسے آدمی سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے لیکن ٹائم ٹائم کے بارے میں بالکل سوچتا نہیں جبکہ ٹائم پیسے سے زیادہ قیمتی ہے پیسہ جا کے بھی واپس آتا ہے کوئی پیسہ مل جاتا کوئی ہوا ٹائم نہیں آتا وقت کا صحیح استعمال ہو فضول چیزوں میں ہم نہ لگیں اور ایسا علم حاصل نہ کریں ایسی معلومات کے پیچھے نہ لگیں اپنا وقت اس میں نہ لگائیں جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ آخرت کے اعتبار سے ہے نہ دنیا کے اعتبار سے ہے دنیا کا بھی فائدہ نہیں دین کا بھی نہیں تو نمبر نو باب نمبر نو میں ہم نے یہ دیکھا کہ علم نافع میں اشتغال ہو اور پھر وہ علم کون سا علم ہے جو کتاب و سنت کی بنا پر ہو کتاب و سنت کے سمجھنے میں مدد کرتا ہو یا پھر کتاب و سنت کی تشریح اور اس سے مستمت ہو عربی کا علم عربی زبان سیکھے آدمی حدیث کے تعلق سے اصول حدیث سیکھے آدمی فقہ کے معاملات کو احادیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کے اصول سیکھے پھر اس سے فتوا وغیرہ ہیں علماء کے استبادات ہیں مختلف یعنی گمراہیوں کے بارے میں ردود ہیں ان کو پڑھے آدمی تاکہ دین کا گہرا علم اس کے پاس ہو سیرت کا علم ہے دس ہے اسی طرح سے یعنی عقائد کا علم ہے تفسیر کا علم ہے حدیث کا علم ہے اور اتنے سارے علوم ہیں آدمی وقت نکالیں تھوڑا تھوڑا پڑھیں بلکہ سرحانی کتاب رکھے موبائل نہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات روزانہ تھوڑا سا بلکہ کچھ لوگوں نے کہا دو دو منٹ پڑے بس کم سے کم یہ چیز اس کے لیے دائیا بن دو منٹ پڑھنا ہے مجھ کو ایک پیج پڑھنا ہے بس ہم کیا کرتے ہیں کتاب ہمیشہ دیکھتے ہیں الرحیق المختوم تفسیر ابن کثیر پڑھنا ان شاء اللہ ایک دن آئے گا کبھی نہیں آتا ہو خواب ہی رہ جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو اتنا دیکھتے ہیں آپ اتنا مت دیکھیے اس کو آپ اس کو ایک پیج دیکھیے آج ایک صفحہ پڑھنا ہے محققین کہتے ہیں یعنی مغربی لوگوں کی بات کر رہا ہوں بولتے اتنا طے کرو آپ لوگ ایک صفحہ نہیں دو پڑھ لو گے لیکن دس صفحے پڑھنا ہے پچاس پڑھنا ہے پوری کتاب پڑھنا ہے وہ چیز اس کو ڈھکیلتی رہتی ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس اتنا آپ ایک صفحہ پڑھنے کی نیت کیجئے آپ ایک کی بجائے دو پڑھ لو گے دو کی بجائے دس پڑھ لو گے لیکن چھوٹا طے کرو بڑا نہیں اور اس دن طے مت کرو جس دن بہت جذبہ ہے آدمی کرتا ہے نا آج سے روزانہ دو میں جز پڑھوں گا قرآن کے آج جذبہ ہے کل ہونے والا نہیں ہے پھر ایک مہینہ چلا جاتا ہے کیونکہ اتنی مقدار طے کرتا ہے جو نہیں کر سکتا ہے تھوڑا تھوڑا پڑھیے آپ تو نفا بخش علم کے لیے کتابیں آپ کے ساتھ رہیں اور آپ بہت سارے لوگ موبائل میں پڑھتے ہیں لیکن اکثر لیتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے لیکن پھر کچھ اور میں لگ جاتے ہیں پھر یاد آتا ہے رکھنے کے بعد کہ میں تو یہ دوسری چیز کے لیے لیا تھا موبائل لیکن کسی اور چیز میں لگ گیا کتاب کتاب ہے کتاب کو کتاب کو پڑھیے آپ چڑھانے رکھیے اگر آپ کو دن بھر وقت نہیں ملتا ہے رات کو سوتے وقت آپ نے ادا و دوا کوئی کتاب آپ سوال ہی کچھ لیا ہلکی کتاب ایسی نہیں کہ رات بھر سمجھ میں نہیں آ رہا تو نیند نہیں آ رہی ٹھیک ہے موٹی موٹی کتاب دس کے نس کے اعتبار سے رکھیے صبح اٹھنے کے بعد کوئی کتاب اٹھا لی پڑھ لی بجے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایسا کچھ کیجیے اس سے آپ کا علم بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا ٹالتے رہنے سے انسان کی زندگی نکل جائے گی اور کچھ حاصل نہیں کر پائے گا آپ کی شلف پہ جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ زینت بنی رہے گی لیکن پڑھنے کا موقع نہیں مل پائے گا تو پڑھیے مطلب وقت نکالیے ایک صفائی سے پڑھیے اس کو نفع بخش علم نیت کیجیے دعا کیجیے اللہ سے بلکہ جتنا واٹس ایپ آدمی پڑھ لیتا ہے اگر واقعی مطالعہ کرنے لگے تو عالم بن جائے اتنی ساری کتابیں پڑھ لے گا سال میں کتنا پڑھتا ہے وہ سال میں کتنا پڑھتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹائپ کرنے والوں کو کیسا ٹائپ کرتے ہیں لوگ اتنا تیز کے مطلب یعنی دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے کتنی اتنے آدھی ہو چکے ہیں وہ اتنا لمبا میسج بھیجے گا وہ پٹ پٹ پٹ پٹ ٹائپ کرے گا وہ آدھی ہو چکا ہے اس کا تو دینی کتاب پڑھنے میں ایک دم ناد ہوتا ہے علم نفے والا حاصل کریں فضول نیوز اور یہاں کی وہاں کی چیزیں بچے اس سے معتبر علم معتبر لوگوں سے علم تو یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا باب نمبر دس اخذ علم میں مبادرت جو پچھلی بات سے ہی جڑا ہوا ہے جو میں ابھی بات کر رہا تھا ٹالنا نہیں جلدی کرنا ٹالتے ٹالتے زندگی ختم ہو جاتی ہے زندگی رکی ہوئی نہیں ہے دکھتی رکی ہوئی لیکن رکی ہوئی نہیں ہے ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور گاڑی بالکل معلوم نہیں پڑتا کہ حرکت کر رہی ٹرین کی طرف میں میں تو رکا ہوا ہوں گاڑی رکی ہوئی نہیں ہے تو رکا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے لیکن جس گاڑی میں تو بیٹھا ہوا ہے وہ گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں مندر کی طرف جا رہی ہے تجھ کو لگ رہا ہے سب تو رکا ہوا ہے لیکن تیری زندگی دھیرے دھیرے نہیں تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے ایک دن گیا دو دن گیا اب دیکھیے جنوری شروع ہو گیا تو فوراً آپ آخر میں پہنچ گئے ایک مہینہ نکل گیا ایسا بارہ بار ہوا تو ایک بار ایک سال ختم کتنی تیزی سے وقت نکل جا رہا ابھی تو کہا ابھی تو ایک جنوری تھا لیکن آپ دیکھیے آج تاریخ کتنی ہے تیزی سے وقت نکل جاتا ہے ایک کے بعد ایک مہینے نکلتے چلے جائیں گے اور آدمی انتظار میں پڑا رہے گا آئندہ کروں گا سوچوں گا دیکھوں گا علم حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرے جلدی کرے کئی اعتبار سے نمبر ایک علم کے تعلق سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچیں کم عمری میں علم حاصل کرنا علم میں جلدی کے اعتبار سے پہلا اصول کیا ہے کم عمری میں علم حاصل کر لینا بچپن میں ہی بچوں کو لگا دینا علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم کے حاصل کرنے کے لیے قرآن تجوید حفظ اور اگر آگے بڑھتا ہے بنیادی احکام کچھ حدیثیں چھوٹی چھوٹی یاد کرانا بچپن ہی میں بچوں کو مشغول کیا جائے حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں التعلم فی فی الصغر الحجر الفقی المتفق میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے کہتے ہیں بچپن میں علم حاصل کرنا اور بعض روایت میں حفظ ہے وہ کہ بچپن میں علم یاد کرنا سیکھنا یہ ایسا ہے جیسے پتھر میں نقص کاری کی جائے پتھر میں کیا جائے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پتھر میں جو ہاں کچھ بھی تصویریں یا لکھ کر اس کو لکھ دیا جاتا ہے تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ وہ اب ختم نہیں ہوتا ہے اس کو آپ میٹ نہیں سکتے وہ پتھر میں لکھا ہوا مسجدوں کے اوپر آپ دیکھیں کون سی مسجد سال کی مسجد ہے اس میں کندہ کاری کی جاتی ہے اس میں بالکل ٹھوک کے اس میں لکھا جاتا ہے تو جس طرح سے وہ بالکل ہمیشہ باقی رہتا ہے اسی طرح سے بچپن میں یاد کی ہوئی چیزیں سیکھی ہوئی چیزیں زندگی بھر حصہ بنی رہتی ہیں یہ دعائیں آپ نے بچپن میں نانی اماں یاد کرائی ہیں ابھی بھی یاد ہیں بہت ساری چیزیں بعد میں بلکہ جو یعنی دماغ انسان کا زندگی میں بدلتا چلا جاتا ہے زبان سیکھنے کی صلاحیت بچپن میں ہوتی ہے تو بغیر ڈکشنری اور بغیر کسی بیسک لینگویج کے آپ ایک نئی زبان سیکھتے ہیں لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ ہی چھوٹا ہو جاتا ہے بعد میں جو زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ بچپن کے پہلے چھ سالوں میں ہوتا ہے ریسرچ یہ ہے وہ چھ سالوں میں وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتے ہوتے چھوٹا ہو جاتا ہے اسی لیے بہت سارے بچے جن کو فیل چلڈرن کہتے ہیں جو بچپن کی شروعات میں جو زبان نہیں سیکھ پاتے زندگی بھر ان کو زبان ان کی زبان صحیح نہیں ہو پاتی کیونکہ برین چینج ہو جاتا ہے بعض مغربی لوگوں نے کہا کہ تمہارا بچہ مجھ کو چھ سال کے لیے دے دو بعد میں تم لے لو وہ ہمارا ہو گیا چھ سال میں آپ نے جو تربیت کی وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہے وہ شخصیت کا حصہ بنی رہتی ہے تو کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر الحجر بچپن میں کم عمری میں علم سیکھنا یہ پتھر پر نقش کی طرح بالکل پختہ باقی رہتا ہے ہمارے یہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم ہم دیتے ہیں سائنس فزکس کیمسٹری میتھس جب سکھاتے ہیں دینی علم کے بارے میں کہا جائے ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے نا تو پھر دنیاوی علم کیوں حاصل کر رہا ہے ابھی تو بچہ ہے اسکول کیوں جا رہا ہے کبھی تو سیکھنے کی عمر ہے دین سیکھنے کی عمر نہیں ہے چونکہ ہمارے نزدیک دین اتنا ضروری نہیں ہے اس لیے مؤخر ہم کر دیتے ہیں اور دنیوی تعلیم میں اس کو لگا دیتے ہیں بول دونوں پڑھائی جمع نہیں ہوتی ہے تو اسکول کی بند کرو کہ کیا مولوی صاحب وہ غلط بول رہے مزاق کر رہے آپ مزاق کر رہے جو دنیا میں کام آنے والا ہے آپ وہ کر رہے جو آخرت میں اور ہمیشہ کے لیے کام آنے والا وہ ضروری نہیں ہے آپ سوچیے کوئی عالم یہ نہیں کہے گا دنیا کی تعلیم مت دو لیکن آپ دونوں جمع نہیں کر سکتے اس لیے آپ نے چھوڑا کس کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کو انتخاب دیا جائے یا تو کھانا کھاؤ یا تو سانس کا نہیں میں کھانا کھاؤں گا کوئی آپ کو ملا ایسا سوچیے جو یقینی ہلاکت جس میں ہے آدمی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یعنی جس کے چھوڑنے میں یقینی ہلاکت ہے آدمی اس کو محفوظ رکھنا چاہیے دین کا علم چھوڑنے میں یقینی ہلاکت ہے دنیا میں آپ دیکھیے بلکہ یہ مذاق کی بات بھی نہیں ہے واقعی حقیقت ہے اکثر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے یہاں جاب کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں بتائیے بلکہ ایک صاحب نے کہا میں کہا پڑھا لکھا میں ہوتا نا آج تو تمہاری طرح کسی کے یہاں کام کر رہا ہوتا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس بڑے بڑے پڑھے لکھے جاب کرتے ہیں تو کیا بڑا کام کر لیا آپ نے رزق کا معاملہ ایسا ہے کبھی کبھی ان پڑھ کو بھی مل جاتا ہے اب یہ نہیں کہہ رہے آپ ان پڑھ بنے رہو مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا علم چھوڑ کے دنیا کا علم اپنے بچوں کو دے رہے ہو غلطی ہے دونوں علم آپ دو اور ایسا نہیں کہ نہیں ہو پائے گا اس سے ہو پائے گا بھائی پچھلی کلاس میں اس کے چھ سبجیکٹ تھے اگلی کلاس میں گیا دو سبجیکٹ اور بڑھ گئے کیا کرتے آپ مطلب ماتم کرتے یا ٹیچر سے جھگڑا کرتے جا کے بچے کی صلاحیت کہاں ہے آپ کہتے ہو اب بڑا ہو رہا ہے وہ ہوتے ہوتے سیکھ لے گا سب کچھ سبجیکٹ بڑھ جاتے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو بلکہ ایک ترازو میں بچے کو اور بیگ کو رکھو آپ دیکھو کس کا وزن زیادہ ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہو جائے گا ضروری ہے نا بھائی اور ایک دنیات کا سبجیکٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے بچوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ اسلام کے احکام آتے ہیں نہ اسلامی آداب آتے ہیں اور ان کی عمریں نکل جاتی ہیں پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں ذرا کوئی دعا ہے کیا کہا ہے کہ دعا چاہیے بچہ بات نہیں مان رہا ہے دعا آپ کے لیے کیا ہے معلوم استغفار توبہ آپ اللہ سے معافی مانگو کیونکہ بچے کو آپ نے جب غذا دینی دینی تھی آپ نے نہیں دی تو علم کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صحیح ہو اب تو ہماری عمریں نکل گئی بچپن میں واپس جا نہیں سکتے لیکن اپنی اولاد سے ہم یعنی وہ غلطی نہ کروائیں جو ہمارے بارے میں کی گئی اپنی اولاد کو علم سکھائیں اور کم عمری سے شروعات کریں دینی علم کی انتظار نہ کریں کہ بڑا ہوگا تو سب سیکھ لے گا انشاءاللہ شاء کچھ نہیں ہوتا ایسا بڑا ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا وہ سنے گا نہیں تو سیکھے گا کہاں سے آپ کی بات ذرا سن ذرا آیا بول کے نکل جاتا ہوں رکتا ہی نہیں کہاں جا رہا یہی بولتا کیوں جا رہا ایسے ہی کوچ بھی نہیں بولتا وہ ان کو بول کے فائدہ کیا ہے اور دس سوال پوچھیں گے جب بڑا ہوگا وہ اپنے کوئی معاملات آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آپ بچپن سے بچوں کو دین سکھائیں تو بڑے بن کے وہ آپ کا حق جانیں گے کیونکہ رب کو جانتے ہیں رب کا حق جو جانتا ہے وہ آپ کا بھی جانے گا آپ نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا اس کو اللہ والا بنائیے تو التعلم فی الصغر کے فی الحجر یہ ایک بنیادی اصول ہے خاص کر کے وہ جن کے اولاد ہے یا وہ جن کے اطراف بچے ہیں خاندان کے بچے ہیں دین ان کو مزید یہ کہ دینی مجالس میں نوجوان بھی ہیں اور اپنے نوجوانوں کو شریک کیا جائے دینی مجالس میں نوجوانوں کی شکایت تو سبھی کرتے ہیں لیکن ان کی سدھارنے کی کوشش کتنے کرتے ہیں لڑکے بہت بگڑ رہے ہیں لڑکے آج کل کے ایسے ہیں نوجوان تو پوچھو مت ناک میں دم کر دیا ہماری کالونی میں ایسے ہمارے بلا ایسے آدمی لیکچر پہ بہت دے گا لیکن تو واقعی ان کے سدھارنے کی کوشش کیا کرتا ہے سوائے ڈانٹنے کی اپنے گھر میں بچوں کو دیکھیے جوان بچہ جب ہوتا ہے تو بجائے اس کے ہمدرد اور دوست بننے کے ہم اس کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں کہ باس گھر میں کون ہے باپ تو ہے کہ میں تو ہماری اس سے کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے وہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ باسنگ کرتے میرے اوپر تو وہ باغی بننا شروع کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ باغی بن رہا ہے تو میں مالک ہوں گھر کا وہ اپنی پوری طاقت بتانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے ہارتا باپ ہے کیونکہ یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے وہ قوت کی طرف اس کو سننا پڑتا ہے جب اس کے ہاتھ میں کارڈ بھی آ جائے ڈیبٹ کارڈ جب وہ کمانے لگے تو پھر اس کو بھی سننا پڑتا ہے ٹھیک ہے سنتا نہیں لیکن اب کام کاج کرتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا اس کو بعد میں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سچویشن سمجھ کر کیونکہ اب سارا خرچہ وہ یہ ریٹائرڈ ہو گیا اب اس کی سن کے چلنا پڑے گا نہیں تو معاملہ مشکل ہوگا آپ نے غلط کیا نوجوانوں کو آپ قریب کریں پیار محبت سے بات کریں ان کی بات سنیں ان کے اوپر حکمرانی کرنے کی بجائے ان کو میں ملے لیکن یہ بچپن سے شروع ہوتا ہے حاکمیت ان کے اوپر جتانے کی بجائے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کے ہمدرد بنیے ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے سب صحیح ہوتا ہے تو نوجوانوں کو بھی دینی مجالس میں لایا جائے دین سے رغبت دلائی جائے عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں وقف عمر ابن العاص على حلقة من قریش عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریش کے حلقے پر آ کر کھڑے ہوئے دائرہ بنا کر لوگ بیٹھے ہیں کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ تم نے نوجوانوں کو اپنی مجلس سے دھتکار دیا ہے تمہاری مجلس میں نوجوان نہیں سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں ادھیڑ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں نوجوان کہاں ہیں لا تفعلوا ایسا مت کرو وہ مجلس میں نوجوانوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ رکھو وسائد پیدا کرو وہ اور انہیں بات سناؤ یا حدیث سناؤ وہ ایام اور انہیں حدیث سمجھاؤ فعن صغار قوم اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں او شکا یقون کبارا قوم قریب ہے کہ وہ قوم کے بڑے بنے وقت کن تم صغار قوم فن تم الم کبار قوم ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم قوم کے چھوٹے تھے آج تم بڑے بنے نا ویسے وہ بھی آج چھوٹے ہیں کل بڑے بنیں گے تمہاری مجلسوں میں بیٹھیں گے دین کی بات سنیں گے دین کی سمجھ آئے گی بلکہ امت کے معاملات سنیں گے تمہاری باتوں کو سن کے تجربہ کار بنیں گے اور پھر کل کو لیڈرشپ کی کوالٹیز ان میں آئے گی کہاں ہے ہمارے پاس لیڈرشپ ہم اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں دور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے ہمارے بعد وہ ڈیل کر پائیں گے ارتداد کے فتنے کو عیاشی کے فتنے کو عشق اور محبت کے فتنے کو سوشل میڈیا کے فتنے کو ڈرگ ایڈکشن کے فتنے کو آپ دیکھیے کتنے سارے فتنے ہیں صحابہ کے بارے میں بد کلامی کے فتنے کو ڈیل کر پائیں گے وہ لوگ سیاسی فتنوں کو ڈیل کر پائیں گے وہ لوگ آج اگر ہم ان کو ساتھ میں رکھ کر ان کو ان کی تربیت کریں ان کو سمجھائیں ایسا نہیں بیٹا ایسا رہتا ہے یہ نہیں صحیح یہ صحیح ہے اور ان کو اپریشیٹ کریں ماشاء اللہ صحیح جواب ہے تمہارا ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی کرتے ہیں اگر اس طرح سے ان کو ان کی قدر کرتے ہوئے ان کو قابل قدر بنائیں تو اگلی اگلی نسل کے لیے ہم نے اچھے افراد فراہم کیے اگلے دور کے لیے آنے والے فتنوں کے لیے نہیں تو بڑا خلا پیدا ہو جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا تو نوجوانوں کو دینی مجالی سے جوڑا جائے رغبت کے ذریعے سے ترغیب دلا کر ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ یعنی ان کی برائی کی جائے اور ان کی جان ڈپٹ ان کے ساتھ میں سلوک کیا جائے ان کے عیوب کو اجاگر کیا جائے ان کو ذلیل کیا جائے اس سے وہ نہیں بن پائیں گے نوجوانوں کو خاص طور سے دینی مجالس میں بچھایا جائے بڑوں کے ساتھ میں تاکہ وہ دین کی بات سنیں اور آداب سیکھیں اور ان کے اندر امت کے مسائل کے تعلق سے شعور پیدا ہو کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے جوان کی قوت اور بوڑھے کی عقل دونوں جمع ہو جائے قوم ترقی کرتی ہے دونوں الگ ہو جائیں یا تو قوم معطل ہو کر رہ جاتی ہے بڑے بڑے کام فیل ہو جاتے ہیں یا پھر یہ کہ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں بے سوچے سمجھے کئی اقدامات ہوتے ہیں اور سارا اس کا نقصان پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے بہت ضروری ہے اسی طرح سے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلدی کرے علم میں یعنی سرداری پانے سے پہلے علم حاصل کرے بڑا مقام پانے سے پہلے علم حاصل کرے بہت سارے علاقوں میں دینی اعتبار سے لوگ ذمہ دار بن جاتے ہیں لیکن دین کا علم کے پاس نہیں ہوتا ہے اب وہ اپنے دماغ سے کچھ بھی کرتے ہیں ہم کو ایسا کرنا چاہیے جیسے عیسائی کرتے ویسا ہم کریں گے ان کے دیکھو کتنا اچھا سسٹم ہے بوریوں کے یہاں دیکھو کتنا اچھا ہے اپنے یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے تو غلط غلط چیزیں وہ اپنے سسٹم میں لے کے آ جاتے ہیں کیوں دین کا شعور نہیں ہے لیکن اقتدار ان کے پاس ہے وہ دوسری قوموں اہل بدعات کا طریقہ اہل حق کی صف میں لے کر آ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہیں لیکن ان کو دین کا علم نہیں ہے ان کو نہیں معلوم ہے منتشب قوم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ان کے پاس اپنے پروگرام ہوتے ہیں وہ جیسا چاہے دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو علماء کو مجبور کرتے ہیں اور بعض علماء کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو کیا سمجھتا ہے اور دھیرے دھیرے خلا بڑھتا چلا جاتا ہے اور دین کا نقصان ہوتا ہے تو عہدہ پانے سے پہلے علم حاصل کریں کسی بھی میدان میں خاص کر کے دینی معاملات میں قوم کے بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرے کیوں تین وجہ سے اس تعلق سے احنف ابن قیس کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے تھے قبل ان تسودو بعض روایت میں تسودو ہے کہ تم سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو گہرا علم علماء نے کہا کیوں ایسا سردار بننے سے پہلے آگے نمبر ایک سردار بنے گا اکڑ آئے گی دینی مجالس میں نہیں بیٹھے گا اکثر ایسا ہوتا ہے ذمہ دار سب مینجمنٹ بن کے رہ جاتے ہیں ہاں وہاں رکھو یہ ایسا کرو ایسا کرو ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے دینی پروگرام جہاں ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کرواتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے کرسی لے کے چٹائی پر بیٹھتے نہیں ہیں وہ سارے دینی پروگرامز کو مینج کرتے ہیں وہ ایونٹ مینیجر بن جاتے ہیں بلکہ یہاں کتابات چلتے رہتے اجتماع چلتے رہتے وہاں بیٹھ کے وہ حکا پانی اور چائے اور باتیں چلتی رہتی ہیں وہ اپنے کو اس سے اوپر سمجھتے ہیں پبلک کے لیے ہے ہم لوگ ذمہ دار ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسرا ذمہ دار بننے کے بعد سرداری ملنے کے بعد انسان کو فیصلے کرنے پڑیں گے لوگ اس کے پاس مسائل لے کر آئیں گے سولوشن کے لیے علم نہیں ہوگا فیصلے غلط ہوں تو یہ نقصان بڑھ جائے گا کیونکہ غلط فیصلے کرنے سے کئیوں کی زندگی متاثر ہوگی کیونکہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے سرداری ہوتی ہے لوگ اس کے پاس رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر اس کے پاس دین علم نہیں ہوگا تو یہ حل کے بجائے مشکلات پیدا کرے گا تین اس پر ذمہ داریاں جب آئیں گی تو اتنا مجبور ہو جائے گا کہ چاہ کے بھی نہیں کر پائے گا اس لیے بعض لوگ جس سے بعض یعنی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور ذمہ دار بن جاتے ہیں وہ اتنے سارے کاموں میں پھنس جاتے ہیں کہ طلب علم کے لیے وقت نہیں مل پاتا ہے کیا کروں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا وہ بھی کرنا اور میں دین کے علم کے لیے کچھ نہیں کر پاتا ہوں تو اس لیے اونچا مقام سماج میں قوم میں سرداری ملنے سے پہلے آدمی علم حاصل کرے جلدی کرے جلدی کرے سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کرے اسی طرح سے علماء کے اٹھائے جانے سے قبل علم حاصل کرے جلدی کرے کیونکہ ایک ایک علماء ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آئے انبیاء بھی چلے گئے تو علماء بھی جائیں گے ان کے جانے سے پہلے علم حاصل کریں علماء جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی ہے جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے امت کا بڑا نقصان ہو گیا واٹس ایپ پہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے آج ایسا نقصان ہوا ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی آپ کیا فائدہ اٹھائے جب وہ زندہ تھے کبھی بیٹھے ان کے ساتھ مجلس میں کوئی کتاب پڑھے ان کی کچھ بھی نہیں بس ایک بات ہوتی ہے کہ آج بہت بڑا نقصان ہوا کتنا استفادہ کیا ہر شخص بالکل اللہ والا بن جاتا ہے اس پر اور بڑے بڑے قصیدے اور نہ جانے کیا کیا اس پر آنے لگتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ جانے والوں کی قدردانی ہونا چاہیے افسوس ہونا چاہیے لیکن حقیقی ہو تشکیل کے اعتبار سے نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی واقعی روح نہ ہو بس باتیں ہوں الفاظ کا ڈھیر ہو جملوں کی بھیڑ ہو کتنا فائدہ اٹھائے کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے دنیا سے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ جب تھے کتنے دبے ہوئے تھے ان کے جانے کے بعد کتنے سارے فتنے پر نکال کے آج سر نکال کے آج امت کے لیے مضر بنے ہوئے ہیں ان کے ایک جملے میں کتنے سارے فتنے ختم ہو جاتے تھے ایک اشارے پر کتنے اقدامات ہو سکتے تھے ہو بھی جاتے تھے آج نہیں ہو پاتا امت آج کتنی کمزور ہو گئی اب جو بچے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا بتائیے اور جو ہم کو میسر علماء ہیں ہم ان کی قدر کریں علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کریں ابو اب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعلم العلم قبل ان يقبض العلم علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے يذهب باصحابه اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والے اٹھائے جائیں علماء العالم والمتعلم شریکان فی الخیر عالم اور عالم سے سیکھنے والا طالب علم متعلم دونوں کے دونوں خیر میں شریک ہیں وسائر الناس لا خیر اور باقی سارے لوگ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ سکھانے والے ہوں نہ سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں ایسے لوگوں میں جن کو علم کی کوئی قدر نہ ہو نہ سیکھنے کا مزاج ہو نہ سکھانے کی اہلیت ان میں کوئی بھلائی نہیں ان عالم فنکر سارے لوگوں میں سب سے مادار غنی آدمی وہ ہے جو عالم ہو اور جب اس کے علم کی لوگوں کو حاجت ہو نفع پہنچاتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہو علم دیتا ہے اور لوگ, لوگ اگر اس کی قدر نہ کریں اس کے پاس رجوع نہ کریں اس سے منقطع رہیں وہ اپنے لیے وہ اپنے علم سے خود کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اگر لوگوں کو اس کی ضرورت ہو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے پوچھنے والوں کو دروس کے ذریعے سے فتوا کے ذریعے سے نصیحت کے ذریعے سے واض و نصیحت کی مجلسوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے اگر اس سے مطالبہ ہو اور لوگ اگر اس کو چھوڑے رہیں اس کی قدر نہ کریں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ کسی اور میدان میں نہیں چلا جاتا بلکہ وہ اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے عمل کے اعتبار سے ہو مزید علم حاصل کر کے ہو علم میں مشغول ہو کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے پمالی ارا علما اکم ابو درد رضی اللہ تعالی نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے فوت ہو رہے ہیں وہ جو حالکم وہ جو حالکم لا تعلمون اور تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کرتے علماء دنیا سے جا رہے ہیں تم ویسی جہالت میں پڑے ہوئے ہو علم نہیں سیکھتے ان سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور بعد والا طبقہ اسے علم نہ لے علم اس کے ساتھ چلا جائے اور اگلے طبقے میں علم منتقل نہ ہو علم ختم ہو جائے علماء چلے جائیں ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے اور کوئی وہ علم ان سے سیکھے نہیں معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی ہلاکت اور نقصان ہے کہ ایک عالم اس کا علم اس کے ساتھ چلا جائے اور کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کے پاس موجود علم حاصل کیا جائے دیکھیے قرآن کے نصوص ہیں حدیث کے نصوص ہیں لیکن اس کا استعمال عالم کے دل میں ہوتا ہے وہ علم بہت بڑا علم ہے آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیں اور آج کے دور کے علماء کے آپ دیکھیں جو قریب ماضی میں گزرے ہیں شیخ ابن عقیمین ہیں شیخ بانی ہیں شیخ بن باز ہیں اور بھی علماء ہمارے ہیں آج جو حیات علماء ہیں آپ ان کے کلام کو دیکھیے علم ہے موٹے موٹے سادے سادے جملوں میں آیات کی تفسیر احادیث کی شرح بیان کر دیتے ہیں آسانی سے ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے یہ صلاحیت بہت بڑی چیز ہے آج ان سے علم حاصل نہیں کرے آدمی ان کی کتابیں یا ان کی باتیں نہ سنے علم کی مجالس میں نہ بیٹھے محروم رہے گا تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے علماء ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہلا طبقہ چلا جائے ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور دوسرا سے علم حاصل نہ کرے یعنی اس کا علم عالم کا اسی کے ساتھ چلا جائے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے تو علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ایک عالم دنیا سے چلا جائے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو بھرتا نہیں ہے نقصان بعض سلف روتے تھے کسی عالم کی خبر سن کر اس کی وفات ہو گئی روتے تھے بہت بڑا نقصان بہت بڑا نقصان اور بعض اوقات تو امت کو واقعی سمجھ میں بھی آتا ہے کتنا بڑا نقصان ہوا کھلا عالم کے جانے سے لہذا جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں وہ علم ان سے لیں ان کی مجالس میں بیٹھیں ان سے پوچھیں ذکر ان تم جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم سیکھیں چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں دینی دروس ہیں واض و نصیب کی مجالس ہیں بیٹھیں یہ بہت ضروری ہے کام کاج زندگی بھر چلتا رہے گا پیسہ آئے گا جائے گا زندگی واپس نہیں آئے گی علماء جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے ان کی کتابیں رہ جائیں گی لیکن وہ نہیں رہیں گے بعض تو علماء ایسے جنہوں نے خود اپنی کتابوں کی شرح کی ہے شیخ ابن عثیمین آپ دیکھیے لیکن آج وہ نہیں ہے ان کی کتابیں بس اور کچھ پوچھنا ہے نہیں شیخ ابن عثیمین آج نہیں ہے شیخ البانی نہیں شیخ بن باز نہیں ہے کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے نہیں آج کہاں سے لائیں گے آپ تو جو آج ہیں ان کی قدر کریں آج جو ہے ان کی قدر کریں چاہے آپ کے دیہات میں کوئی عالم ہو کتاب و سنت کا عالم ہے اور اگر اللہ سے ڈرنے والا اور گہرا علم رکھنے والا عالم ہے بھلے اپنے معیار کے اعتبار سے ہو آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہو اس کی قدر کریں اس کے پاس بیٹھیں اس سے علم حاصل کریں وقت ضائع نہ کریں علماء کے جانے سے پہلے پھر علماء چلے جائیں گے پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اپنی عقل سے اپنی رائے سے فتوا دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہی بات آگے ہے باب نمبر گیارہ قابل اعتماد ذرائع ہی سے علم حاصل کرنا اوتھینٹک لوگوں سے علم حاصل کرنا یہاں وہاں سے کہیں سے بھی مل رہا ہے تو لے لینا یہ مزاج نہیں رکھنا علم انہی سے لینا جو واقعی معتبر لوگ ہیں اس میں کیا چیزیں نمبر ایک مجرد کتب پر اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم سے براہ راست علم لینا دینی مجالس میں بیٹھ کر علماء کی زبان سے علم کی باتوں کو سن کے علم لینا یہ اصل ہے دین میں اور علم سیکھنے کا یہ سب سے صحیح اور معتبر طریقہ ہے جس پر ہمیشہ سے سلف قائم رہے کتابیں مجبوری ہے جن تک جہاں علماء نہیں ہے کیا کریں گے تو وہ کتابوں سے پڑھیں یا لائیو سنیں یا اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں وہ ان کے لیے لیکن جو قادر اس بات پر کہ علماء کی مجلس میں آ سکیں وہ اس سے محروم نہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون تسمعون تم سنتے ہو دین کی بات مجھ سے منکم ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے سنیں گے منکم اور پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو ان سے سنیں گے جنہوں نے تم سے سنا آج تم ان سے سنتے ہو کہ لوگ تم سے سنیں گے اور پھر اس کے بعد جنہوں نے تم سے سنا ہے اس کے بعد والے ان سے سنیں گے معلوم ہے کہ علم کا یہ طریقہ ہے پہلے طبقے سے بعد والا طبقہ سن کر سیکھے پھر اس کے بعد والا طبقہ ان سے سن کر سیکھے یہ طریقہ براہ راست علماء سے علم لینے کا ہے اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا اور یہی اصل ہے امام احمد ابو داود حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے علم کے حاصل کرنے میں سننا تو ہے لیکن کس کو اس کو جس کے لائک زیادہ ہوں جس کے فالوور زیادہ ہوں جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں یا جو حضرت چٹپٹا ہو ایسے مسئلوں پر بولتا ہو جس پر علماء نہیں بولتے اور ایسا بولتا ہو کہ مزہ آ گیا تو ہم کام کے عیاش نہ بنے ہم اپنے دل کی اصلاح کے لیے اور اپنے ایمان کے اضافے کے لیے دینی مجالس میں جائیں اور ایسے لوگوں کو سنیں آج دین کی باتیں بھی ایک اعتبار سے عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہیں جب تک کسی اور اچھالتا نہیں آدمی تب تک کہ کچھ اس کے مزہ نہیں آتا اس کے بیان میں اور لوگوں کو بھی مزہ نہیں آتا ایسا آدمی جو اس کی اچھالتا ہو اس کی اچھالتا ہو اور دعوے کرتا ہو اور نعرے لگواتا ہو اور اسی طرح سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہو چیلنجز کرتا ہو تو ایسے لوگ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ عقیدے میں صحیح ہو یا نہ ہو چاہے وہ منہجی اعتبار سے کتنے غلط کیوں نہ ہو ضروری ہے کہ آدمی ایسے لوگوں سے علم لے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں اور منہج پر صحیح سرب کے منہج پر چلتے ہوں اللہ کے ابن سیری علیہ فرماتے ہیں ان العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم یہ علم دین ہے یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو دیکھ لو اچھی طرح سے کہ تم علم کہاں سے لے رہے ہو کیونکہ یہ علم دین ہے یعنی اسی علم سے تمہارے عقائد جڑے ہوئے ہیں اسی علم سے تمہارے احکام جڑے ہوئے ہیں اسی علم سے تمہارے اصول و فرو جڑے ہوئے ہیں اسی علم سے تمہارے یعنی اخلاق جڑے ہوئے ہیں اگر تم غلط آدمی سے لوگے تمہاری زندگی بگڑ سکتی ہے کیونکہ دل بگڑ جائے گا غلط لوگوں کو سننے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر دل میں بات چلی جاتی ہے نکل نہیں پاتی آپ غلط کھا لو اگلے دن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پیٹ میں جو بھی غلط کھایا تھا نکل بھی جائے تکلیف ہوگی نکل جائے گا لیکن دل دل میں جو بات چلی گئی وہ نکلتی نہیں ہے شبہ دین کے بارے میں اعتراض صحابہ کی شان میں گستاخی یا اس طرح کی کوئی بات آدمی کے دل میں جب جا کے بیٹھ جاتی ہے نکل نہیں پاتی ہے نکل نہیں پاتی ہے کتنے لوگ ہیں انہوں نے بعض گمراہ لوگوں کو سنا منکری نے حدیث کو سنا شبہ دل میں بیٹھ کے نکل نہیں پاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اخوانی لوگوں کی باتوں کو سنا ایسے طریقے سے پیش کیا گیا علماء کا وقار ختم کر کے اور اسی طرح سے حکام کے بارے میں بھڑکا کے اور ایسی بات پیش کی کہ دل میں وہ بیٹھ گئی ہیں جب بھی بات آتی ہے وہ بخار واپس سے آ جاتا ہے حالات آتے ہیں وہ بخار واپس سے آتا ہے تو دل میں غلط بات جائے گی نکلے گی نہیں پیٹ والی نکل سکتی ہے دل والی نہیں تو لہذا دل کی حفاظت کریں اس میں جانے ہی نہ دے غلط بات کو اور دل میں کب جاتی جب کان میں جاتی ہے اپنا کان ہر ایک کو نہ دیں اپنا کان ہر ایک کو نہیں دیں ہر ایک کی بات نہیں سنیں ذرا دیکھیں گے کیا بول رہا ہے نہیں وہ اہل علم کا کام ہے جو واقعی ردود کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے تک مرون ابل معروف یا تنہا منکر منکر کے رد کے لیے منکر کو جاننا پڑتا ہوں جیسے حضرت حضیفہ کو جاننا پڑا فتنے کیا ہیں شر کیا ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بعض اوقات آدمی اتنا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جتنا پاؤں میں طاقت نہیں ہوتی ہے تو آپ وہ بوجھ مت اٹھائیے آپ اپنے دین دین پر عمل کے بارے میں جانیے لوگوں کو سکھائیے اپنے دائرے میں کام کیجیے اپنے گھر والوں کو سکھائیے لیکن آپ خرافات سیکھنے جاؤ گے آپ کے دل میں شبہات بیٹھ جائیں گے اور نکل نہیں پائیں گے اگر اس میدان میں جانا ہے تو آپ پہلے بیسکس کو کلیئر کرو اپنے بنیادی باتوں کو آپ پہلے سیکھو اس کے بعد دوسری چیزیں آپ کو اپنے آپ اس کے لیے استعداد پیدا ہوگی تو بہت سارے لوگ اہل بدایت کے کلام کو ان کی کتابوں کو ان کی تفاصر کو اس میں اس میں پڑھتے ہیں اور بعض اوقات پھر صحیح علم کے ساتھ میں غلط علم خلط ملط ہو جاتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے حدیث بیان کر لیکن صحیح ہے کہ صحیح پہ یاد نہیں آ رہا کیونکہ یہاں سے بھی سنا ہے وہاں سے بھی سنا ہے اب مکس ہو گیا سب صحیح کے ساتھ غلط مکس ہو گیا تو آدمی کیوں یہ خطرہ مولے کیوں یہ رسک لے صرف معتبر لوگوں سے سنیں معتبر کتابوں کو پڑھیں اسی طرح سے علم کے بارے میں ضروری ہے کہ آدمی اہل سنت سے علم لے وہ جو سنت کا علم رکھتے ہیں سنت کی اشاعت کرتے ہیں سنت کا دفاع کرتے ہیں بداتیوں سے علم نہیں لیا جاتا اہل بدعت سے اہل ہوا سے خواہش پرستوں سے علم نہیں لیا جاتا علم صرف اہل سنت سے لیتے ہیں یہ کہنا کہ میں سب کی سنتا ہوں سب کی صحیح صحیح لیتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے ایک عام آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ صحیح غلط پہ تمیز کرے صحیح کو لے اور غلط کو چھوڑے اور ضرورت کیا ہے اس چیز کی جب آپ کے پاس صحیح لوگ ہیں تو آپ کو غلط کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے لیکن ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ آدمی کہتا میں سب کی سنتا ہوں اور ہر ایک کی صحیح لیتا ہوں صحیح صحیح باتیں سب کی لیتا ہوں اگر تو اتنا فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو تجھ کو ان کی سننے کی ضرورت کیا ہے تو اپنی جگہ خود ایک قاضی ہے تیرے پاس سب کے درمیان فیصلہ کرنے کی استعداد ہے اور اکثر ایسے لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے وہ جیسی ہوا چلتی ویسے بن جاتے ہیں لبرلز بن جاتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کسی کو غلط مت بولو سب اپنی جگہ صحیح ہے یہ تو ہمارے نبی نے بھی نہیں بتایا یہ اللہ نے بھی نہیں بتایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاں اگر ان پہ زد پڑے تو پھر وہ غلط ہے وہ پیمانہ اپنے کو بنا لیتے ہیں یاد رکھیں اصولوں سے آزاد ہو کر حاصل نہ کریں ایوب السختیانی کہتے ہیں ان نم انساد حدت وجمی ان من سعادت الحدث والعجمی ان يوفقهم الله لعالم من اهل السنه ایک نوجوان اور ایک عجمی کے لیے یہ سعادت کی چیز ہے کہ اللہ تعالی اہل سنت کے عالم سے اس کو جوڑ دے اسے اس بات کی توفیق ملے کہ وہ اہل سنت کے عالم سے علم حاصل کریں شر اصول اعتقاد اہل جمع میں اللہ لکائی نے بات کہی آج کل ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو امام اللہ لکائی کو بھی اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر محمد زبیر بلکہ بڑے بڑے ائمہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ کہاں جائیں گے معلوم نہیں کون سی کروٹ لیں گے معلوم نہیں علمی انداز میں بولنے سے علم والا آدمی ثابت نہیں ہوتا ہے امام البر بہاری پر اعتراض امام اللہ پر اعتراض بڑے بڑے ائمہ پر اعتراض یہ اچھی بات نہیں ہے اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے تو ایسے لوگ بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں جو کسی اعتبار سے تو خدمت کر لیتے ہیں لیکن پھر آگے جا کر اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی باتوں میں اہل علم کے لیے حقارت کے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے رد کرنے لگتے ہیں کہ جو خود اپنا رد ہوتا ہے یاد رکھیں اس کو تو یہ سب ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کا ہمدرد کہتا ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو دیکھ لینا چاہیے اس کا ماضی کیا ہے اور آج وہ کس راستے پر چل رہا ہے القاب سے معاملہ طے نہیں ہوتا ہے افعال سے طے ہوتا ہے ایوب سختیانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اور ایک اجمی کی سعادت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اہل سنت کے عالم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اسے علم حاصل کرنے والا بنائے مزید یہ کہ معتبر ذرائع سے علم حاصل کرنے میں یہ بھی ہے کہ ہم بڑے علماء کو ترجیح دیں عمر کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے تجربے کے اعتبار سے جو بڑے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تزال بخیر مادام العلم فی کباری کو تم ہمیشہ خیر پر رہو گی اس وقت تک خیر پر رہو گی جب علم تمہارے بڑوں میں ہوگا یعنی بڑوں کی طرف سے آئے گا جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا چھوٹا بڑوں کو بیوقوف کہے گا جو آج کے دور کی چیز ہے میڈیا کے ذریعے سے علم نوجوانوں میں بھی آ گیا لیکن ادب علم نہیں آیا صرف علم آنا کافی نہیں علم کے آداب بھی آنے ضروری ہیں علماء کا مقام کیا ہے چار حدیث یاد کر لی چار آیتیں یاد کر لی ادھر ادھر سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا کاپی پیس کر لیا خلاص یہ بھی ابن تیمیہ کا بالکل ہم اثر تو نہیں ہو سکتا ہے برابر بن گیا ایک دم شیخ شیخ بن باز سے سے دس آدمی کو اپنے اوقات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے کہ ایک آدمی علمی اعتبار سے اس کا مقام کیا ہے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہو وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور اسے احکام مستمت کر رہا ہے کیونکہ مسائل میں جس کو قصول معلوم نہیں ہے وہ فتوی دے رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے بھی ہوتے ہیں لوگ ہیں بھی ویسے دیوانے اور ایسے لوگوں کے دیوانے ہوتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے کس کو کیا جگہ دینی چاہیے تو لوگ خیر پر ہوں گے جب تک کہ علم ان کے بڑوں میں ہوگا یعنی بڑوں کے راستے سے چھوٹوں میں آئے گا لیکن جب علم چھوٹوں میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا سب صغیر القبیر چھوٹے لوگ بڑوں کو بیوقوف کہیں گے اور یہی آج دور ہے آپ دیکھیے کیا کر رہے علماء جہاد کے مسائل پہ بولتے نہیں کیا کر رہے علماء حکومت کے بکے ہوئے ہیں بزدل ہیں حیض و نفاذ کے عالم ہیں چھپاتے علم کو بتاتے نہیں ہم کو نوجوانوں میں آپ دیکھیں ایک قسم کی بغاوت ہوتی ہے اہل علم کے مقابلے میں علم کم ہوتا ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو معلوم بھی نہیں ہوتا لیکن ضرورت بڑھ جاتی ہے اور پھر بڑے بڑے عالموں کو ایسی چیز کی بنیاد پر جو ان کو نہیں سمجھی ہے وہ بڑے بڑے عالموں کو غلط بولتے ہیں لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ علم بڑوں کے راستے سے آئے ہم ہمیشہ اپنے بڑے علماء سے جڑے رہیں ہر زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو امت کی رہنمائی کریں گے قیادت کریں گے ان سے آزاد ہو کر دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے ان سے دور ہو کر نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایک یا دو عالموں میں علم کو محصور کر دے یہ بھی غلط ہے کہ بھائی ان کے سوا دنیا میں کوئی عالم ہے ہی نہیں یہ دو ہی عالم ہے بس ختم یہ بھی غلط ہے لیکن مراتب ہیں مراتب کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ بعض اوقات مجلس میں آپ دیکھیے تھوڑا موڑا پڑھ لیا یہاں سے ہاں عالم کے پاس درس میں بیٹھتا ہے سنتا ہے کوئی آدمی سائل آیا میرا یہ مسئلہ ہے اس کا چہرہ عالم کی طرف ہے لیکن بیچ میں کون بولتا بیچ میں وہ بولتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے عالم سوچ رہا ہے ابھی اس کے مسئلے پر کیا کہے اور وہ بیچ میں بولتا ہے عالم صاحب وہ بتاؤ نا بھی وہ آئے بتائیے ذرا لکما دیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ عالم کو نہیں آتا ہے عالم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ مسئلہ الگ ہے وہ مسئلہ الگ ہے اور اس میں فیصلہ کیا دیا جائے لیکن بیچ میں دوسرا بولتا ہے اور اگر عالم کا فتویٰ اس کی چاہت کے مطابق نہ ہو تو عالم کو غلط بتاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے خطبے کے بعد میں عالموں سے الجھ پڑتے ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن عالم کی بری بات پر اس سے لڑ پڑتے ہیں آپ نے غلط کہا آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ عالم ہو کے ایسا کرتے ہو اس کو بٹھا کر پوچھا جائے اس مسئلے پر کوئی آیت بتاؤ حدیث بتاؤ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن جرت اتنی ہوتی ہے کہ علماء کو جاہل اور ان کو نااہل قرار دیتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا انجینئر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا جو بول دے گا سمے آنا اطعنا آئنا کا وہاں پہ ثبوت دے گا ہاں ڈاکٹر صاحب اتنا پیسہ لگے گا آپریشن کرنا پڑے گا کل فوراً پہنچ جاؤ نہیں تو مشکل ہے پھر اگلے ہفتے پہنچ پہنچ نہیں نہیں کل ہی آ جاؤں ڈاکٹر صاحب کیوں آپریشن کبھی بحث کیا ڈاکٹر سے وہ تو دو لوگوں سے کبھی بحث نہیں کرنا جت نہیں کرنا ایک ویٹر سے ایک ڈاکٹر سے کیا کھلائے گا معلوم نہیں تھوک کے بھی دے سکتا ہے جھگڑا نہیں کرنا کبھی سے ڈاکٹر سے نہیں کچھ بھی دوا دے دے گا الٹی اور علاج بھی خود ہی کرے گا اس کا ڈرتا ہے اس سے لیکن علماء کھلونا ہے جب چاہے بے عزتی کر دو علماء کی کیا اوقات ہے علماء کے بارے میں بدتمیزی کرنا بہت بڑا نقصان ہے تو آگے بھی وہ آئے گا ان تو علماء سے ان کو لینا اور اگر مجلس میں کوئی بڑا ہے چھوٹے چھپ رہے ہیں مجلس میں بڑا ہے اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیڑوں میں ایک پیڑ ہے اس کے پتے جھڑتے نہیں اس کی اور موسم میں پھل دیتا ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے بتاؤ کون سا پیڑ ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما دونوں ہیں بیٹھے دونوں خاموش عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کھجور کا پیڑ ہے لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بڑے صحابہ یہ خاموش ہیں تو میں نے بھی نہیں کہا میں بھی خاموش رہا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آجز آ تو آپ نے بتایا وہ کھجور کا پیڑ ہے بعد میں والد صاحب سے کہا حضرت عمر سے کہا والد صاحب میرے دل میں آیا تھا کہ وہ پیڑ کون سا ہے کھجور کا بتا کیوں نہیں اگر تو بتاتا مجھے اتنا اتنا مل جائے اس سے بہتر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال ہوا کوئی جواب نہیں دیا میرے بیٹے نے جواب دیا تو آپ کے لیے خوشی ہوتی ہے اولاد کی ترقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جواب دینا بہت بڑی شرط کی چیز ہے لیکن آپ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کہ جب یہ نہیں بول رہے ہیں بڑے نہیں بول رہے ہیں تو میں کیسے بولوں لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہوں گے اور ان کو نہیں آ مجھ کو آتا ہے بلکہ عالم کو چپ بٹھا کے ذرا آپ ان کو میں بولتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے نہیں بولے اور بڑوں سے علم لیا جائے اہل بداد سے علم حاصل نہ کیا جائے چھوٹا ایک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو علم اور تجربے میں چھوٹا ہو اور ایک چھوٹا ہوتا ہے جو واقعی چھوٹا صغیر دلیل ہو جو اہل بداد میں سے ہو ان سے بھی علم نہیں لینا جو اہل الرائے ہوں قرآن میں رائے سے بولتے حدیث میں رائے سے بولتے جو جی میں آئے بولتے نئے نئے فلسفے گھڑتے ان سے نہیں لینا ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعت ثلاثا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی تین علامتیں قیامت کی علامات میں سے تین ہیں اور بھی کئی ہیں تین علامتیں احداؤن ان یلتمس العلم عند الاصاغر ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا قال نعیم نعیم ابن حمباد کہتے ہیں قیل ابن المبارک من الاساغر عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ سے پوچھا گیا چھوٹے کون یہ چھوٹے کون ہیں جن سے علم لیا جائے گا قال الذین یقولون برائیہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے دین میں بولتے ہیں اپنی رائے سے بولتے ہیں فما صغیر کبیر ہاں اگر ایسا چھوٹا ہو جو اپنے بڑوں سے علم لیتا ہو تو وہ چھوٹا نہیں ہے کیونکہ علم کہاں سے آ رہا ہے بڑوں سے آ رہا ہے کوئی طالب علم ہے بڑے بڑے علماء کی باتوں کو نقل کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے لیکن وہ اپنے طور پر اشتہار کر کے باتیں کرنے لگ جائے یہ برا ہے جس کا کوئی سلف نہ ہو اپنی طرف سے نیا قول ہے یہ قول جدید تو ایسی چیزیں آج کے دور میں زیادہ دیکھنے میں آتی تو ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے ابھی آپ نعمان علی خان کا ویڈیو اگر دیکھیں میوزک کے بارے میں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اس کو ہم کیا سمجھتے تھے کیا نکلا کیسی بات کرتا ہے آدمی آپ یاسر القاضی کو سنیں انسان بندر سے ہاں مخلوقات ایک سے ایک ہوتے ہوئے دوسری مخلوق میں تبدیل ہو گئی ڈاروین کی صرف انسان کو چھوڑ کے باقی سب کے بارے میں مانگ سکتے بلکہ اب اور تنزل اتنا کہ قبروں سے مانگنا شرک نہیں دیکھیے اہل الرائے ایک دور میں چمکتے ہیں پھر جو زوال آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے بھائی بہت نیچے جا رہا ہے تو اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے تھا ان کا اپنا ایک دور ہوتا ہے عروج کا اس کے بعد میں ذلت اور زوال کا ایک عروج ہوتا ہے تو یہ اہل بدا سے علم حاصل نہ کریں کہا کہ اللہ دین یقول جو اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں ہاں اگر چھوٹا ہو لیکن بڑوں سے علم لیتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ چھوٹا نہیں ہے وہ ذلیل نہیں ہے جامع بیان العلم یہ بات ابن عبد البر نے کہی ہے اسی طرح سے موسا ابن ایوب النصیبی کہتے ہیں قال ابن المبارک الاصاغر من اہل البدع اصاغر چھوٹے جن سے علم لیا جائے گا قیامت کے قریب نہیں لینا چاہیے کون ہے نا تجربہ کار نیا نیا فارغ جو ابھی گہرائی کے ساتھ علم اس کو نہیں آیا ایسے لوگ بڑے بڑے معاملات میں بولنے لگے ٹھیک نہیں ہے ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے وہ تجویز پڑھا ہے توحید کے بارے میں کچھ بتائے سنت بتائے وضو تعارت نماز بتائے اور کچھ چیزیں تزکیہ نفس کے تعلق سے کرے بڑے بڑے امت کے مسائل میں نہیں بولیں بڑوں سے پوچھے پھر بولے دوسرا صغیر وہ ہے جو اہل الرائے ہیں جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ دین بنا کے پیش کر دیتے ہیں میری رائے میں ایسا ہے تیسرے صغیر وہ ہیں جو اہل بدعات ہیں جو اسی کے فرا ہیں اصل میں یہ اہل رائے ہی کی فرا ہوں گی کیونکہ رائے سے بولنا ہی تو قائد پرستی ہے اور یہی اہل ہوا ہیں یہی اہل بدعات ہیں جو بدعات کی ترویج کرتے ہیں نئے نئے فلسفے گھڑ کے امت کو اس میں ڈھکیل دیتے ہیں ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ لوگ ان سے علم حاصل کریں گے لہذا علم کو اہل علم سے لیا جائے گا حق کو اہل حق سے لیا جائے گا اہل باطل سے نہیں علم کو ایسے لوگوں سے نہیں لینا چاہیے جن کے لیے کہیں سے بھی اعتماد کی بات نہ ہو یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ قابل اعتماد علماء اپنے بات بتاتے ہیں یا اپنے دور میں بتاتے ہیں کہ کن سے علم حاصل کرنا چاہیے ان کی صحبت پہ رہنے والے ان سے سیکھنے والے اور پھر ان کی توفیق ان کی طرف سے ہوتی ہے اور پھر ان سے دوسرے لوگ علم حاصل کرتے ہیں یہی طریقہ ہے اس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے اجنبیوں سے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے معتبر ہیں کہ نہیں ہیں یہ بہت فیمس ہو رہے ہیں بہت جوش میں بولنے لگے ہیں دیکھو کتنے سنتے ہیں کتنے لائکس ہیں کتنے سبسکرائبر ہیں کتنے ویوز ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معتبر ہے بھیڑ جس کے پیچھے جا رہی ہو وہ معتبر ہے ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے معتبر ہو بھی لیکن جب تک کہ اہل علم کی طرف سے اس کی توفیق نہ ہو ہم علم حاصل نہ کریں مجبور سے غیر معتبر سے علم حاصل نہ کریں معتبر لوگوں سے علم حاصل کریں ورنہ آپ دیکھیں منکرین حدیث بھی ہیں ہیں جاوید غامدی وہ محمد شیخ اللہ رحم کرے اس کو ہدایت دے کیا آدمی بولتا ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے پورا دین یعنی ایسے ایسے عقائد بیان کیے تورات کا مطلب کچھ اور ہے قرآن کچھ اور ہے کتاب کا مطلب کچھ اور ہے کیا بنا دیا ہے شریع احکام کا معاملہ آپ دیکھیے محمد شیخ یا اسی طرح سے جاوید غامدی ہو اسرا احمد ہو اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے سید قطب ہے مولانا مودودی ہیں جو جن سے ساروں نے لیا یہ چشمہ ہے ان کا جہاں سے سارے لوگ لیتے ہیں حسن البنا ہے نبھانی ہے اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یوسف القرداوی اس دور کے ریولیوشنری ساری مصیبتیں انہیں کے ذریعے سے آئی ان سب سے بچنا چاہیے ان کی کچھ اچھی چیزیں ہوں ان کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے آدمی حال مال دیکھ کے انجام کیا ہے کتنے لوگ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے امت کا بھلا تو نہیں ہوا ان کا بھی برا ہوا اپنا بھی بھلا نہیں کر پایا اور امت کا نقصان کر دیا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معتبر لوگوں سے علم حاصل کریں انہیں سے علم حاصل کریں جو کتاب و سنت کے حاملین اور عاملین ہیں سلفی علماء سے علم علم لیں لیں اہل حدیث علماء سے اور یہاں وہاں دائیں بائیں نہیں بعض وہ تو فرقہ بندی آپ کر رہے ہیں یہ فرقہ بندی نہیں ہے ماں علیہ صحاب ہی کی پیروی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں کسی کو برا لگ سکتا ہے کسی کو ابھی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ وقت کے بعد آئے گا بہتوں کو نہیں آتا تھا اب آتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی نیوٹرل رہنا چاہیے دنیا میں نیوٹرل نام کی کوئی چیز نہیں ہے گاڑی میں ہو سکتی ہے آدمی میں نہیں ہوتی کوئی آدمی کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان کا دل کسی ایک طرف مائل نہ ہو ایسا ہوتا میں بھی نہیں ہوتا بیوی میں بھی نہیں ہو سکتا ہے نبی کا دل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کسی نہ کسی دل کسی کی طرف مائل ہوگا اور اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اس میں عدل کا معاملہ بھی نہیں کیونکہ آدمی کا دل مائل ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی نہ ہو ایک دم نیوٹرل ہو نہیں ہو سکتا ایسا لہذا آپ پھر اپنا میدان کہاں رکھیں اصول کے اعتبار سے جو صحیح ہیں ان کی طرف دیکھیے حدیث میں آئے کہ امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے اب اس میں یہ نہیں کہا کہ تم سارے فرقوں سے الگ رہو آپ نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اس منہج پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو آپ کے لیے اس وقت حل اعتزال نہیں ہے انتخاب ہے اس کو یاد رکھیے حل اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ہو جائیں اور اپنا ایک نیا مٹھ بنا لیں اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیں نیوٹرل فرقہ وہ بھی تو ایک فرقہ بن جائے گا ہم سب نیوٹرلین ہیں آپ کو انتخاب کرنا ہے کون صحیح ہے اور جو سلفی یا اہل حدیث اخبار میں کہتے ہیں یہ دونوں الگ ہیں دونوں الگ نہیں ہیں دونوں ایک ہی ہیں جو سلف کے منہج کو اپنا ہے وہی اہل حدیث ہے جو کتاب و سنت کے پابند رائے کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دیں وہی سلفی ہے اس منہج کو اپنانے والے آپ دیکھ لیں دین کی بنیادی چیز توقید اور اتباع شرک کی نفی کرنے والے اور بدعات کی تردید کرنے والے ہر تقریر ہو یا ہر خطبہ ہو کتاب ہو آپ کو دنیا میں کون ملے گا ایسے ڈھونڈیے پلٹ کے آنا پڑے گا آپ کو یہی لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں اس کی گواہی کون دے رہا ہے دیوبندی بریلوی ان کی یہاں پہ بدعتیں نہیں ہوتی ہیں ان کے یہاں پہ شرک نہیں ہوتا بڑے سخت ہوتے ہیں وہ خود گواہ دے گواہی دے رہے ہیں تو یہ خود ایک بات ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد یہ ہے توحید اور اتباع جو جماعت اس کی رکھوالی نہ کر سکے وہ کبھی کبھی اہل حق میں سے نہیں ہو سکتے جو اس کے پاس بان ہو ان دو چیزوں کو سنبھال کے رکھیں اور اسی کی ترویج میں رات دن لگے رہتے ہوں ان کو آپ کسی بھی مسئلے میں بولنے کے لیے یہ آ ہی جائے گا اس میں بے چین لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ضروری لگتا ہے توحید اور اتباع ہونا چاہیے لوگوں کو بدار سے نکالنا چاہیے شرکیات سے نکالنا چاہیے گمراہی سے نکالنا چاہیے جن کا یہ احساس ہمیشہ لگا رہتا ہوتا یہی صحیح منہج پر ہیں اور یہی دین ہے جس کے بغیر آدمی کا کلمہ صحیح نہیں ہوتا ہے توحید اور اتباع کے بغیر تو آپ دیکھیے دنیا میں کون بات کر رہا ہے اس پر ڈھونڈیے آپ جتنا وقت لینا آپ لیجئے ڈھونڈیے اگر کوئی ایسا بھائی ہمارا ہو جس میں یہ یہ غلط بول دیا انہوں نے اب تک بہت صحیح بول رہے تھے لیکن یہ ان میں آ کے گڑبڑ کر دی ہے اگر اس کو ایسا لگتا ہے جلدی مت کیجیے وہ لگا جائے گا جلد بازی شیتان کی طرف سے ہوتی ہے اگلے درس میں بھی آئیے لیکن اس بارے میں تحقیق کیجئے کہ دنیا میں جتنے لوگ بولنے والے ہیں جتنی جماعتیں ہیں جتنی فرقے جو نام آپ کو دینا دیجیے ان میں دیکھیے کہ کون ہے جو توحید اور اتباع سنت شرک کے رد اور بدعات کے رد میں سب سے زیادہ کاربند ہے کون پابندی سے اس کا اہتمام کر رہا ہے آپ ڈھونڈیے پوری دنیا میں ہر ایک کے پاس ایک ضمنی عنوان ہوگا اس میں وہ لگا ہوا ہے لیکن توحید اور اتباع کو سب سے زیادہ بولنے والے کون ہیں آپ دیکھیے تب آپ کو واقعی احساس ہوگا بھائی یہی لوگ دکھ رہے ہیں یہی لوگ سب طرف چھائے ہوئے ہیں یہی لوگ جہاں میڈیا ہو مساجد ہو جہاں بھی ہو یہی لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہمارا تجربہ یہ ہے ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہی منہج صحیح ہے اللہ کو اس پر جمائے رکھے اور اسی لیے اسی عنوان کے تحت کہہ رہا ہوں کہ انہی علماء سے لینا چاہیے یہاں وہاں نہیں جانا چاہیے چاہے کتنی باتیں دل کو لبھانے والی کیوں نہ ہو اور پسند آنے والی کیوں نہ ہو کتاب و سنت سے ہٹ کر کچھ نہیں کتاب و سنت سے ہٹ کے سلب کے منت سے ہٹ کے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں اور قابل اعتماد علماء سے علم لینے کی توفیق دے انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے جس میں علم اور اہل علم کی تعظیم سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے اہل حق علماء کو پا کر بھی بعض اوقات آدمی محروم رہتا ہے کیونکہ واقعی ان کی قدر نہیں کر پاتا ہے ان کی تعظیم نہیں کرتا ہے اور علم کے برکات سے محروم رہتا ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروعات کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا اور علم کے آداب کا اہتمام کرنے والا بنائیں ابو الحاظ اللہ تعالیٰ شیخ محمد اتنی واضح اور قیمتی باتوں کے بعد کچھ مزید کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے بس دو تین باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے سب نے محسوس کیا کہ شیخ کی باتوں کا ہمارے دلوں پر براہ راست اثر ہو رہا الحمد للہ یہ اثر صرف مسجد تک نہ رہے کہ مسجد سے نکل کے اثر ختم ہو گیا یہ اثر آپ کے بعد میں زندگی بھی باقی رہنی چاہیے ورنہ اس اثر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بڑی اچھی باتیں ہیں اثر ہوا صرف مسجد سے باہر نکلے ساری چیزیں بھول گئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہم جو علماء اور طلبہ ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ مہینہ گزر جاتا ہے کتاب اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں خطبہ بھی دیتے ہیں درس بھی دیتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایسے ہم میں بہت سارے ہیں جو کئی کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اتنا بھاگ رہے دنیا کے پیچھے یا کسی اور مقصد کے پیچھے کہ بہت افسوس کی بات ہے یہ ہمارے لیے پورا مہینہ گزر جاتا ہے ایک سفا نہیں پڑھواتے ہیں خطبے کی تیاری کرنا ہے تو بھی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں وہی سب لاکھ لپیٹ کر کے ادھر سے پیمنٹ کاری کر کے جا کر خطبہ دے کر کے چلے آتے میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے یہ دینی مجلسیں ہیں ہمیں بدلانا پڑتا ہے علماء کو کس مجلس کے اندر آئیے یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں تو ایسے مجلسوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جہاں پر اس طرح کی مجلسیں ہوں اس کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑے تو بھی ہم لگا کر کے جائیں حاصل کرنے کے لیے لیکن میسج کرنا پڑتا ہے اور پیغام بھیجنا پڑتا ہے کہ آئیے اس پروگرام کے اندر یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے میرے بھائیوں ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے خطبہ کے لیے طلبا کے لیے میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں بات تاکہ کچھ اثر ہو اس کا یہ بڑے افسوس کی بات ہمارے لیے کہ ہمیں رغبت دلانا پڑتا ہے ہمیں تو اسی مجلسوں کی تلاش رہنی چاہیے سب کچھ چھوڑ کر کے اس مجلس میں حاضر ہونا چاہیے لیکن ہم حاضر نہیں ہو پاتے تو ان تمام باتوں یہ جو کہی جاتی ہیں صرف احمد الناس کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہیں ہم علماء اور طلبا کے لیے بھی ہیں یہ باتیں ساری کی ساری جو شیخ نے فرمائی اور شیخ نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے بھائی یہ یہ جب ختم ہو جائے گی ساری چیزیں تو نہیں ملیں گی ہمیں اور آپ کو کتنے سارے لوگ یہاں سے چلے گئے جبیر سے کسی اور شہر میں وہ چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہیں میں سعودی کی بات کر رہا ہوں اور سعودی سے کسی اور ملک میں چلے گئے ترستے ہیں فون کرتے ہیں آج بھی ہمارے پاس کہ وہاں تھا تو مجھے میں استفادہ نہیں کر سکا یہاں درسی نہیں ہوتا ہے علماء نہیں ملتے ہیں میں کس کے پاس جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں اتنا بہترین سیٹ اپ اتنا بہترین انتظام آپ کے لیے ہے الحمد للہ پھر بھی ہمارے بھائی لوگ نہیں آتے یہ قدر کریں بری مت جانیں تمام چیزوں کو خبر اس کہ ساری چیزیں چھل جائیں ان سے فائدہ اٹھا لیں ہم اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو دور علمیاں ہو رہا ہے اداب العلم پر انشاءاللہ پھر آنے والے جمعہ اور سنیچر کو اثر کے بعد شروع ہوگا یہ کتاب اگلے ہفتے انشاءاللہ پوری کی جائے گی کل سے عشاء کے بعد شہر کا ایک دوسرے موضوع پر درس ہوگا اور وہ بہت ہی اہم درس ہے بڑی بڑا اہم موضوع وہ بھی ہے اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں ان وصیتوں کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشاء کے بعد انشاءاللہ وہ اتوار سے لے کر کے بدھ تک عشاء کے بعد اور جمعرات کو انشاءاللہ شاء مغرب بعد یا اثر سے لے کر کے عشاء کے اذان تک ہوگا تو یہ ٹاپک ہے عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں تو ان میں بھی آپ لوگ شریک ہوں اور آپ لوگ تشریف لائیں دوست کو بھی لے کر کے اور آپ لوگ خود حاضر ہوں ایک اور بات کہہ دوں مجمع جمع الحمد شیخ نے کہا کہ بھائی کچھ لوگوں کے نام لیے جو آج کے معروف لوگوں میں سے تھے اور جن سے پوری امت کے اندر پوری انسانیت کے اندر تباہی کی سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آئی ان علماء کے ان لوگوں کو نام لیے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تو خیر تھا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں ہمارے بھی نے فرمایا کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم کے اندر جائیں گے ان بہتر فرقوں میں کیا خیر نہیں ہے کیا یہ بہتر فرقے والوں کے اندر خیر نہیں ہے ان کے اندر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی زکات دیتے ہیں حج کرتے ہیں بہت سارا خیر ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے لیکن جو سب سے اہم خیر ہے وہ خیر ان کے اندر نہیں توحید اور سنت کا خیر صحیح مناج کا خیر یہ ان کے پاس نہیں ہے اسی خیر کے بعد دیگر خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اگر یہ سب سے بڑا خیر نہیں ہے تو پھر اور خیر سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ان کے اندر بھی خیر ہے لیکن پھر ہمارے بھی تھا کہ جہنت کے اندر جائیں گے پھر ہے وہ امت کے اندر پیدا ہونے والے فرقوں کے بارے میں کہا گیا وہ یہ امت کے اندر جو فرقے پیدا ہوں ان کے بارے میں کہا گیا یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی کیا یہود و نصارہ کے اندر خیر نہیں ہے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک ہے لیکن ایمان بھی اللہ پر ان کا نبیوں پر بھی ایمان ہے نصارہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں دو نبی کو چھوڑ کر کے ایک نبی کو چھوڑ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں دو نبی کو چھوڑ کر کے ہے ان کے عقیدے کے اندر بھی شرک اور کفر ہے لیکن خیر ان کے یہاں بھی ہے ایسا نہیں کہ خیر نہیں ان کے یہاں یہی طریقے سے پاتر فیقے ہے کے اندر جائیں گے ان کے اندر بھی خیر ہے لیکن جو ان کے پاس خیر و خیر ہمارے پاس بھی الحمد موجود ہے ہمارے علماء کے پاس ہماری جماعت کے پاس اس لیے ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک خیر کے پیچھے جائیں گے آپ کے پاس ہزاروں شر آ جائے گا سب سے بڑا خیر آپ کا چھوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اس لیے جب سارا خیر موجود ہمارے پاس کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نیوٹرل دنیا کے اندر کوئی نہیں جیسا کہ شیخ نے کہا یہ سب ڈھکوسلا ہے سب یہ سب کہ ہم کسی فرقے کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کسی فرقے اس کا تعلق نہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک فرقہ ہے اللہ قسم کے زمانے سے اہل حدیث سرب صالحین کے منحص پر چلنے والے اسی فرقے کو کے اندر رہیے اسی فرقے کے اندر خیر ہے بھلائی ہے وہ فرقہ جنتی ہے باقی اور کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ للہ آپ کو اس دعوت سینٹر کے اسٹیج سے خالص کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے منہج سلب کی دعوت دی جاتی کھل کر کے دعوت دی جاتی ہے سلفیت کی اہل حدیثیت کی کیونکہ یہی خیر ہے اور اسی کے اندر بھلائی ہے باقی اور جتنے بھی ہیں سب کے اندر کوئی خیر اگر کچھ ہے تو سب سے بڑا شر بھی ان کے پاس موجود ہے اس لیے کہیں اور جانا کہ ڈگمگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بات کو سمجھنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے فاط فرمائے اور ہمارے جو علماء اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے یہ چلے جائیں گے تو پھر کل بھیڑ کے ساتھ چلا جائے گا جب تک ہے علم حاصل کر لیجیے قبل اس کے کہ آپ شکایت کریں اور ہم رونا روئیں کہ علماء نہیں رہے کہ ہمارے پاس کن سے علم حاصل کریں جو وہ باقی ان کی قدر کیجیے ان سے علم حاصل کیجیے اور ان کے منحج پر قائم رہی جو دعوت ہے اس دعوت کو قبول کیجیے اللہ رب ہمیں اس کی توفیق جامع جزاک اللہ خیر و صاحب محمد والا علیہ و صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ